سارے شہیدوں کو جب کہتے ہوئے الوداع کرب بلا سے چلا قافلہ سادات کا لاشا عباس پر رو کے بہن نے کہا اے علمدار بنی اے علمدار بنی غم کی علمدار بہن قافلہ لے کے چلی قافلہ سالار بہن بنی غم کی علمدار بہن قافلہ لے کے چلی گفلا سادار بہن ہے المکار بنی رنگ کی المکار بہن گفلا لے کے چلی گفلا سادار بہن اے میرے شیر نیا تانے علی جا ذرا دیکھ لا چار بہن قیدی بنی جا ذرا آ کے نا پہ بٹھا میرے جری جا ذرا التجا آخر تجھ سے ہے میری جا ذرا تیرے لاشے سے چلی تیرے لاشے سے چلی ہو کے گرفتار بہن کا چلی بہن آ جاتا بھی نشانوں پہ میرے میری رگ رگ میں لہو بن کے تیری یاد رہے حوصلہ پست نہ ہو پائے دعا مجھ کو یہ دے میرے ہم راہ دعا تیری ہر ایک گام چلے شام جائے گی تیری شام جائے گی تیری لاچار کر چار بہن قافلہ لے کے چلی قافلہ سالار بہن اے المدار مریض کی المدار بہن قافلہ لے کے چلی قافلہ سالار بہن میری ہمت کو بڑھا سرے پہلا شکن توڑ دوں شام میں جاتے ہی یہ ظلمت کی رسم وقت روک یہی فرما کے گئے شاہ زمن پھر نئی جنگ لائنوں سے تیری ہوگی بہن جنگ لڑنے کے لیے جنگ لڑنے کے لیے ہو گئی تیار بہن لے کے چلی کا پلا سال بہن کافی لے کے چلی بہن اے میرے راج تیرے دور کی کھاتی ہوں قسم مٹ نہیں پائے گا دنیا سے تیرا جا باقی کسرے لگا کے کی بہن تیرا علم سر اٹھائیں گے ستم گار تو کر دوں گی قلم یوں چلائے گی وہاں یوں چلائے گی وہاں خوشبو کی تلوار بہن لے کے چلی کا پلا بہن لے تو نہیں ساتھ مگر تیری وفا ساتھ چلے میرے اما میرے بابا کی دعا ساتھ چلے میں جہاں رکھوں میرا خدا ساتھ چلے اور کوئی نہ صحیح زین و لباس چلے جا کے کوپے کو الٹ جا کے کوپے کو الٹ دے گی یہ لاچار بہن چلی سالار بہن بنی باقی الحمدارا بہن ساپی لے کے چلی سالار بہن دیکھ دینا کی اگر بھائی میرے آج کا ٹوپ ہے کا سفر بھائی میرے ہے یہ وعدہ بنی ہاشم کے کمر بھائی میرے پاتا ہے کرب بلا تو ہے اگر بھائی میرے پاتا ہے شام بنے پاتا ہے شام بنے گی یہ دل افگار بہن چلی بہن رافی لے کے چلی سال بہن علمدار علمدار بنی کی بہن رافی لے کے چلی بچے ہی سوچ کے سب زخم جگر گہرے ہوئے ہائے کیا شانتی اٹھارہ برادر تھے میرے یاد ہوگا وہ مدینے کا سفر بھائی تجھے آن کے تو نہیں محمل میں بٹھایا تھا مجھے بن تیرے جائے گی اب بن تیرے جائے گی اب کس طرح بازار بہن علمدار بہن قافلہ لے کے چلی قافلہ سالار بہن اے علمدار بنی مکی علمدار چلی میرا دیکھتا جائے سفر شام میرا سجاد نبھائے گا ہر ایک گام میرا سینا کو بھی کے سوا کچھ بھی نہیں کام میرا کیا کروں گی جو پکاریں گے لینا میرا اما زہرا کی طرح اما زہرا کی طرح جائے گی دربار بہن لے کے چلی گا

سے یہ کہہ کے اٹھی نیک نظر تیری پور کب کل یہ بوجھ دلے مستر پر جانی بے شام چلی جانب شام چلی ہے تیری غم پار بہن چلی بہن بہن ہے پلا منی فلا